نزول و حفاظت قرآن نزول قرآن کے حوالے سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا تجربہ اوپر گزرا ہے واقعہ یہ تھا کہ ہجرت کے دو ایک سال بعد قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ جو لوگ جہاد میں حصہ لینے کے لیے گھروں سے نکلنے کے بجائے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں ان کا درجہ اور جہاد میں نکلنے والوں کا درجہ برابر نہیں ہے بلکہ مجاہدین کا درجہ بہت بڑا ہے مجاہدین اسلام کی اس فضیلت کے بیان کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں جہاد کا غیر معمولی اشتیاق پیدا ہوا اور بار بار جہاد کے لیے جانے لگے اس پر ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نابینا تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں لیکن اپنی جسمانی مجبوری کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتا اگر بالفرض نکلوں بھی تو کس کام کا کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ میں اس فضیلت میں کبھی بھی شریک نہیں ہو سکتا اس میں میرا کیا قصور ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کچھ توقع فرمایا اور غالباً ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اس کا کیا جواب دے کہ فوراً ہی یہ ایک لفظ نازل ہوا غیر الضرر یعنی ان لوگوں کے علاوہ جو کسی عذر یا شکایت کی بنا پر نہ جا سکے یعنی وہ لوگ جو بغیر کسی عذر یا تکلیف کے پیچھے بیٹھے رہیں ان کے درجات تو کم ہوں گے لیکن جو لوگ معذور ہے نابینا ہے محتاج ہے یا اپاہج ہے یا کچھ اور اسی طرح کا عذر ہے تو ان کے ساتھ یہ بات نہیں ہے بلکہ ان کا درجہ وہی ہوگا جو جہاد کرنے والوں کا ہے اس پر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی ہو گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک قانون بن گیا کہ جس کو کوئی ایسا عذر ہو کہ وہ جہاد میں شریک نہ ہو سکے وہ جہاد میں شرکت سے مستثنا ہے خلاصہ یہ ہے کہ اس موقع پر یہی ایک لفظ نازل ہوا اور وہ تھا غیر اول ان مثالوں کو سامنے رکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کا تھوڑا تھوڑا نازل کیا جانا بھی جیسا کہ ہم ابھی دیکھیں گے خود اپنی جگہ اس کے وہی الہی ہونے کا ایک ثبوت ہے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور اس سے ایک بڑی مصلحت کے تحت ایک بڑی ڈیوائن سکیم ایک الہی منصوبے کے نتیجے میں نازل کیا گیا ہے اس سلسلے میں جب ہم نزول قرآن کے آغاز نزول قرآن کے عمل اور انداز نزول پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن پاک کا نجمن نجمن نازل کیا جانا کس اعتبار سے اس کی حقانیت کی دلیل ہے یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ قرآن پاک کا نزول اخبار کی نہیں بلکہ تیئیس سال کی طویل مدت کے دوران ہوا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے اس کو لائلت القدر میں نازل کیا کئی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن پاک لائلت القدر میں نازل ہوا تو پھر تیئیس سال کے طویل عرصے میں کیا چیز نازل ہوتی رہی اور اگر تیئیس سال میں قرآن مجید نازل ہوا لائلت القدر میں پھر کیا نازل کیا گیا اس کا جواب بہت آسان ہے اور خود قرآن مجید کے الفاظ سے ہی معلوم ہو جاتا ہے قرآن مجید میں اتارے جانے کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں ایک ہے انزال اور دوسرا ہے تنزیل انزال کے معنی ہے اتار دینا آپ کسی کو موٹر میں سوار کرا کے کہیں لے گئے اور آپ نے کہا انزل ہوں فل الفلان میں نے اس کو فلا جگہ اتار دیا میں نے اس کو فلا جگہ اتار دیا لہذا انزال کے معنی ہوئے محض اتار دینا کسی چیز کو پورا کا پورا ایک ہی وقت میں اتار دیا جائے اس کو انزال کے لفظ سے یاد کرتے ہیں آپ نے کسی کو مکان کی دوسری منزل سے اتارا اب چھت پر سے اتار دیا کھڑکی سے گرا دیا یا رسی سے لٹکا کر اتار دیا ان سب صورتوں میں انزال استعمال ہوگا اور اس کے استعمال سے مفہوم ادا ہو جائے گا لیکن عربی زبان میں ایک اور سیگا نزل مصدر تنزیل استعمال ہوا ایک اور سیگا نزل مصدر تنزیل استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کسی چیز کو اتارنا آپ بہت سی اینٹیں چھت پر لے کر بیٹھ جائے اور ایک ایک کر کے اتارتے چلے جائے تو اس کو آپ کہیں گے نزل تو لبن میں نے ایک ایک کر کے اینٹیں اتار دی قرآن مجید میں جہاں بھی لیلت القدر کا ذکر ہے وہاں انزل مستر انزال کا سیگا استعمال کیا گیا ہے جیسے انزلناہ فی لیلت القدر بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے ان انزلناہ فی لیلت مبارکت انا کنا موذرین یقیناً ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے اس کے برعک جہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا اتارے جانے کا ذکر ہے وہاں نزل مصدر تنزیل کا سیگا آیا ہے جیسے نزل بہ الروح الامین اس کو روح الامین لے کر اترا نزل الكتاب بالحق یہ اس لیے کہ اللہ ہی نے حق کے ساتھ کتاب اتاری تھی تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فیصلے کی کتاب نازل کی تاکہ وہ تمام اہل جہاں کو خبردار کرنے والا بن جائے قل نزله روح القدس من ربك بالحق آپ کہہ دیجئے کہ اس کو تو روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے رحمت اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے وغیرہ تو اس کے معنی یہ ہے کہ تنزیل اور انزال دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں جن میں قرآن پاک میں فرق کیا گیا ہے للت القدر میں جو ہوا وہ تنزیل نہیں بلکہ انزال یعنی یکبار گی پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اور پھر وہاں سے آگے تھوڑا تھوڑا جبرائیل امین کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا رہا یہ تنزیل ہے اور یہ تیئس سال کے عرصے میں مکمل ہوئی قرآن پاک جن لوگوں نے بھی پڑھا ہے ان میں سے ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ جس ترتیب سے یہ نازل ہوا اس ترتیب سے یہ آج لکھا ہوا نہیں ہے ترتیب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سورت العلق چھیانوے نمبر سورت کی پہلی پانچ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی اور جو سورت ہجرت کے دو سال بعد نازل ہوئی یعنی سورت البکر وہ سب سے شروع میں ہے تو گویا جس ترتیب سے قرآن مجید نازل کیا گیا تھا اس ترتیب سے اس کو مرتب نہیں کیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترتیب کے اس اختلاف میں کیا مسلحت ہے کیا یہ ترتیب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ہے اگر یہ ترتیب خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تو اس میں کیا مصلحت تھی کیا ہمارے لیے اس کی حکمت کو سمجھنا ممکن ہے مفسرین نے اس پر بڑی بحثیں کی ہیں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے میری ناچیز رائے میں قرآن پاک کی نزولی ترتیب اور موجودہ ترتیب کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ میں ابھی آگے چل کر عرض کرتا ہوں کہ کیسے لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کا نزول شروع کیسے ہوا اور پہلی وہی کے واقعات کیسے وجود میں آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جس کے بارہ میں عرض کیا جا چکا ہے کہ صحیح بخاری کے شروع میں بڑی طویل روایت ہے اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک چالیس سال کے قریب پہنچی یعنی سینتیس اور اڑتیس سال کے قریب ہوئی تو حضرت علیہ السلاۃ وسلام کو خود بخود تنہائی کا ایک شوق پیدا ہو گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا سے الگ تھلگ رہنے کا جذبہ بڑھتا چلا گیا دنیاوی سرگرمیاں اور مشاغل کم کم سے ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام نے مکہ مکرمہ سے تین ساڑھے تین میل کے فاصلے پر ایک گار کو تنہائی کے لیے موزوں جانا اور وہاں جا کر گوشہ نشین رہنے لگے اس میں کیا کرتے تھے وہاں شب روز کیا مشاغل ہوتے تھے یہ ہمیں نہیں معلوم لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت کیا کرتے تھے خود حضور علیہ السلاۃ وسلام نے بیان نہیں فرمایا کہ وہاں آپ کا طریقہ عبادت کیا تھا اسلام ابھی تک آیا نہیں تھا اسلام کا جو طریقہ عبادت ہے وہ بھی نہیں آیا تھا محدثین اور مفسرین نے اس پر بڑی لمبی بحثیں کی ہیں کہ گار ہرا کی ان تنہائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور کیسی عبادت کرتے تھے لیکن مختصر طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے جو بھی باقی ماندہ آثار وہاں رائش تھے ان کے حساب سے عبادت کا جو طریقہ وہاں رائش تھا اس کے مطابق حضور علیہ السلاۃ وسلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اس سے زیادہ تفصیلات کا ہمیں علم نہیں ہے شروع شروع میں تھوڑے وقفے کے لیے تشریف لے جاتے تھے پھر بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہاں ٹھہرنے کے وقفے طویل ہوتے چلے گئے بالا آخر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ پندرہ پندرہ دن اور مہینہ مہینہ حضور علیہ السلاۃ وسلام وہاں قیام فرماتے تھے درمیان میں چند روز کے لیے گھر بھی تشریف لاتے ظاہر ہے حضور علیہ السلاۃ وسلم کاروبار بھی کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا وہاں ملازم کام کرتے تھے اس لیے خیال کیا جا سکتا ہے کہ شہر میں جب دو ایک روز کے لیے تشریف لانا ہوتا تھا تو کاروبار کی نگاہ بانی فرماتے ہوں گے ظاہر ہے کہ ہم یہ اندازہ ہی کر سکتے ہیں کوئی سراحت ہمیں سیرت اور تاریخ کی متد اول کتابوں میں نہیں ملتی گھر والوں کے ساتھ دو تین دن رہ کر پھر دوبارہ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور جاتے وقت کھانے پینے اور ضروریات کا مزید سامان بھی لے جاتے تھے اس طرز کو کئی سال گزر گئے تھے کئی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا جب عمر مبارک انتالیس سال کے لگ بھگ ہوئی تو ایک نئی چیز حضور علیہ السلاۃ والسلام نے محسوس کی اور وہ یہ تھی کہ رات کو سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں اور صبح کو وہ کام اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح خواب میں دیکھا تھا یہ ایک نیا تجربہ تھا جو حضور علیہ السلاۃ والسلام کو ہونے لگا یہ کیفیت بھی کوئی سال بھر جاری رہی سال بھر کے بعد مزید ایک نئی بات حضور علیہ السلاۃ والسلام نے محسوس کی اور وہ یہ کہ جب بھی کبھی گار سے نکل کر کسی ضرورت سے نیچے اترتے تو اچانک پہاڑوں سے آواز آتی ہے محمد ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا پھر تشریف لے جاتے ہیں پھر آواز آتی ہے السلام علیکم لیکن کہیں کوئی نظر نہیں آتا یہ محسوس ہوتا ہے جیسے چٹان میں سے آواز آ رہی ہے کبھی محسوس ہوتا ہے کہ درخت میں سے آواز آ رہی ہے یہ کیفیت بھی کچھ مدت غالباً آٹھ دس مہینے جاری رہی جب عمر مبارک چالیس سال چھ مہینے کی ہوئی اور رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس کی ستائیسویں شب تھی تحجد کا وقت تھا غالباً دو اڑھائی بجے کا عمل رہا ہوگا سنسان لمحات تھے رات تاریخ تھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک محسوس کیا کہ گار میں یک بیک ایک روشنی ہوئی اور ایک انجانا سا وجود گار میں داخل ہوا اب جو بخاری کی مشہور روایت ہے اس میں تو صرف اتنا بیان ہوا ہے کہ داخل ہونے والے نے حضور علیہ السلاۃ وسلام سے آ کر کہا کہ پڑھو ایک قرآن جواب میں ارشاد فرمایا میں بقاری میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں لیکن سیرت کی ایک اور کتاب ہے جس کا درجہ مفسرین اور محدثین کے نزدیک زیادہ اونچا نہیں اس میں لکھا ہے کہ جو آنے والے صاحب تھے انہوں نے ایک تحریر ریشمی کپڑے پر گھڑی ہوئی پیش کی اور اس کو سامنے کر کے کہا کہ پڑھو تو حضور علیہ السلاۃ وسلم نے فرمایا میں ان بقوری یہ روایت غلط نہیں معلوم ہوتی ممکن ہے ایسا ہوا ہو اس لیے کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام نے جو جواب عطا فرمایا اس سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ کوئی تحریر بھی پیش کی گئی ہوگی اس لیے کہ اگر بغیر کسی تحریر کے یہ کہا جائے کہ پڑھو تو پوچھنے والا یہ پوچھے گا کہ کیا پڑھوں لیکن اگر کوئی تحریر مثلا میرے سامنے جرمن میں لکھی ہوئی پیش کی جائے یا کسی کے سامنے یونانی زبان کی تحریر پیش کر کے اسے پڑھنے کو کہا جائے تو جواب یہ ہوگا کہ میں تو یہ پڑھا ہوا نہیں ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ روایت صحیح ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کوئی تحریر تھی ریشم پر کڑی ہوئی جو پیش کی گئی تھی بہرحال حضور علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا ما انا بقاری وہ صاحب حضور علیہ السلام سے بغل گیر ہو گئے اور بہت زور سے دبایا یہاں تک کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بس سے باہر ہو گیا پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ اکرا پڑھو آپ نے پھر جواب ارشاد فرمایا ما انا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں انہوں نے پھر دوسری بار بغل گیر ہو کر پہلے سے بھی زیادہ زور سے دبایا اور کہا پڑھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہی جواب تھا پھر چوتھی مرتبہ کے بعد انہوں نے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کیا اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھو اور تمہارا رب تو بہت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا وہ صاحب ایک ایک جملہ پڑھنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے چلے گئے یہ واقعہ رونما ہونے کے بعد وہ صاحب غائب ہو گئے اس کیفیت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا غیر معمولی اثر ہوا کہ جس میں مبارک لرزنے لگا اور یہ خیال ہوا کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے کیا تجربہ ہے اور کیا میری زندگی کا آخری لمحہ آ گیا ہے اب کیا ہوگا اسی پریشانی میں آپ اسی وقت واپس گھر تشریف لے گئے یہ واقعہ یقیناً صبح صادق سے قبل کا وقت ہوگا جب آپ گھر پہنچے ہوں گے وہ وقت عام معمولی کے لحاظ سے واپس گھر تشریف لانے کا نہیں تھا یقیناً گھر والے پریشان ہوئے ہوں گے انہوں نے دیکھا کہ آپ کے بدن مبارک پر لرزہ تاری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی کے عالم میں ہیں گھر آتے ہی آپ نے کپڑے وغیرہ مانگے اور اوڑھ کے تھوڑی دیر لیٹ گئے کچھ دیر لیٹنے کے بعد جب ذرا سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا اور پھر آپ نے فرمایا لقت خشیت و اہل نفسی یہ بخاری کی اسی روایت میں ہے یعنی مجھے اپنی جان کا ڈر ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں اس موقع پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بے ساختہ تسلی دی وہ تسلی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برخ ہونے کی ایک اہم اور واقع دلیل ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلاۃ وسلم سے کہا ہرگز نہیں عربی کے الفاظ ہیں کل لا واللہ انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ہرگز نہیں اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا کبھی شرمندہ نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلا رحمی کرتے ہیں لوگوں کا بوجھ بانٹ لیتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے معاملے میں لوگوں کی مدد کے لیے حاضر رہتے ہیں لہذا ایسا آدمی کیسے رسوا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے ایسے آدمی کو رسوا کر سکتا ہے جو اتنے بلند اخلاقی مرتبے پر فائز ہو آپ جیسا عالی مقام انسان کسی معباد الطبعی ناگہانی آفت کا شکار ہو ایسا نہیں ہو سکتا آپ جیسا عالی مقام انسان کسی مابعد الطبعی ناگہانی آفت کا شکار ہو ایسا نہیں ہو سکتا جس وقت یہ واقعہ ہوا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی نے یہ بات کہی وہ کوئی چھوٹی عمر کی بچی نہیں تھی اس واقعے کے وقت ان کی عمر کوئی چون یا پچپن سال تھی اور مکہ مکرم کی ایک بڑی عاقل سمجھدار اور ذمہ دار خاتون تھی اتنی سمجھدار تھی کہ ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا ان کے تجارتی قافلے شام اور یمن وغیرہ جایا کرتے تھے اور ان کے ملازمین کی ایک بڑی تعداد تھی جو یہ سارا کام کیا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اجنبی نہیں تھے پندرہ سال سے تو ان کے شوہر اور دن رات کے رفیق تھے شادی سے کئی سال قبل سے کاروباری رفاقت بھی تھی اس وقت سے ہی حضور علیہ سلاۃ وسلام کے اخلاق و کردار اور دیانت داری کے گہرے نقوش ان کے دل و دماغ پر سبت تھے اور اس کردار سے متاثر ہو کر ہی انہوں نے حضور علیہ السلاۃ وسلام کی زندگی میں آنے کی خواہش ظاہر کی تھی پھر اس رفاقت سے بھی پہلے پچیس سال سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بستی کے رہنے والے تھے دور کے عزیز بھی ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی ایسے اجنبی نہ تھے کہ وہ پہلے سے واقف نہ ہو خلاصہ یہ کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ چالیس سال سے حضور علیہ السلاۃ وسلام کو جانتی تھی چالیس سال کے اس تجربے کے بعد جب یہ واقعہ رونما ہوا تو ان کا بے ساختہ رد عمل یہ تھا کہ ایسا عظیم انسان جو اتنے اونچے کردار اور بلند اخلاق کا مالک ہے اس کو اللہ تعالی رسوا کر ہی نہیں سکتا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فوری رد عمل حضور علیہ السلاۃ والسلام کی نبوت کی حقانیت کی روشن دلیلوں میں سے ایک ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں شمع بھر بھی کوئی اور پہلو ہوتا تو وہ اس تو وہ اس پچیس سالہ رفاقت کے دوران حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پختہ عمر اور ذہین خاتون سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا انسان گھر سے باہر جتنا بھی عظیم مانا جائے اپنے گھر والوں کی نظر میں وہ وہی رہتا ہے جو وہ حقیقت میں ہوتا ہے دور کے ڈھول تو ہر ایک سہانے بنا سکتا ہے لیکن شب و روز کی رازدار ہم دم سے اپنی کمزوریاں چھپا کر رکھنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتا شاید یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے اکثر مشاہیر کی بیویا دنیا بھر کے برعکس اپنے شوہروں کی عظمت کی زیادہ قائل نہیں ہوتی بہرحال اس پہلی وہی کے کچھ ہی عرصے بعد دوسری اور پھر تیسری وہی نازل ہوئی اور پھر یہ سلسلہ ایک مسلسل بارش کی طرح شروع ہو گیا ان ابتدائی آیات ہی میں جو دوسری یا تیسری وہی میں شامل تھی ایک آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا انقی علی ایک ثقیل کلام آپ پر ہم نازل کریں گی پھر ایک ایک کر کے جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے جیسے جیسے حالات پیش آتے گئے ان کے حساب سے وہی نازل ہوتی گئی ہر ہر قدم پر اور ہر ہر لمحے حضور علیہ السلاۃ وسلام کی تسلی کے لیے صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی رہنمائی کے لیے نئی نئی ہدایات نازل ہوتی گئی کفار مکہ کے نت نئے اعتراضات کے جواب دیے گئے یہودیوں کے شبہات کو دور کیا گیا عیسائیوں کے شکوق کا دفعیہ کیا گیا غرض جو جو مشکلات ان تیئیس سالوں میں آتی گئی ان سب کا حل قرآن پاک میں نازل ہوتا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے یہ طریقہ بھی اختیار فرما لیا تھا کہ قرآن پاک کا جو حصہ نازل ہوا اس کو فوراً ضبط تحریر میں لانے کا بندوبست کرا دے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یاد بھی کرا دے قرآن پاک میں آیا ہے کہ جو حصہ نازل ہوتا تھا وہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کے قلب مبارک پر گویا آپ سے آپ لکھا جاتا تھا پھر اس کے مٹنے کا یا بھولے جانے کا کوئی سوال نہیں تھا شروع شروع میں یہ ہوا کہ جب فرشتہ آتا یا وہی کی مخصوص آواز آتی تو حضور صلی اللہ علیہ و وسلم خود بھی جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے اس پر ایک جگہ کہا گیا کہ ایسا نہ کرو بلکہ خاموشی سے سنو اور مطمئن رہو تم بھولو گے نہیں لا لاتو ہی لسا بھی ان و قرآن آپ اس قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دے کیونکہ اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا ہمارے ذمے ہیں ایک دوسری جگہ فرمایا گیا سنو کرے ہم خود تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم بھولو گے نہیں گویا جو ہی وہ نازل ہوتا تھا حضور علیہ السلاۃ وسلام کے دل پر لکھا جاتا تھا اور اس کے مٹنے یا بھولنے کا کوئی سوال نہیں تھا پھر حضور علیہ صلاح وسلام اسی وقت یا اگر رات کو وہی آتی تو اگلے دن اسے صحابہ کے رام ردوان اللہ علیہ اجمعین کو زبانی یاد کروا دیا کرتے تھے صحابہ میں سے جو موجود ہوتے وہ اسی وقت زبانی یاد کر لیا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ پہلے ہی دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بندوبست بھی کیا کہ جو صحابہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو روز کے روز نیا نازل شدہ حصہ لکھوا دیا جاتا تھا اس وقت مکہ مکرمہ میں کاغذ کا زیادہ رواج نہیں تھا کاغذ مل تو جاتا تھا لیکن بڑا مہنگا اور اور کم تھا چین میں بنتا تھا اور چین ہی سے آتا تھا ظاہر ہے کہ اس زمانے میں چین سے کتنا کاغذ آ سکتا تھا آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں لیکن لکھنے کے لیے عام طور پر جو سامان استعمال ہوتا تھا وہ یا تو لکڑی اور پتھر کی تختیاں ہوتی تھی یا ایک کاغذ نما جھلی بنتی تھی جو کسی جانور عموماً اونٹ یا ہرن کی جھلی سے تیار ہوتی تھی زیادہ رواج اس جھلی کا تھا اس کی کتابیں آج بھی موجود ہیں اور آج بھی دنیا کی کئی لائبریریوں میں اس جھلی پر لکھا ہوا پورا کتب خانہ موجود ہے دیکھنے سے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ قدیم انداز کا کاغذ ہے یا پیرشمنٹ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبلیغی خطوط بعد میں حکمرانوں کو تحریر فرمائے وہ بھی اس جلی یعنی پیرشمنٹ پر تحریر فرمائے گئے جلی کے علاوہ جانوروں کی ہڈی کی تختیاں بھی اس غرض کے لیے استعمال ہوتی تھی اونٹ چونکہ بڑا جانور ہے اس کے کندھے کی ہڈی بہت بڑی ہوتی تھی اس لیے اس سے بھی تختی بنتی تھی غرض یہ سب چیزیں عرب میں مروش تھی اور ان سب چیزوں پر قرآن پاک بھی لکھا جاتا تھا نزول وہی کے عمل کی تکمیل کے بعد جو لکھنے والا بھی دستیاب اور قریب ہوتا تھا اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و وسلم بلا بیچتے اور بلا کر جو چیز لکھنے کی اس وقت فوری طور پر دستیاب ہوتی تھی اس پر لکھوا دیا کرتے تھے اور زبانی یاد کرنے والوں کو ترتیب بھی اسی وقت بتا دیا کرتے تھے کہ اس کو فلا آیت سے یا صورت سے پہلے یاد کر لینا اور اس کو فلا آیت یا صورت کے بعد یاد کر لینا پھر جب مکر مکرمہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو حضور علیہ السلاۃ وسلام نے مسلمانوں بالخصوص خواتین کی تعلیم و قرآن کا بندوبست بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موبائل ٹیچرز مقرر فرمائے کہ وہ گھر گھر جا کر خواتین کو قرآن پاک کے تحریری اجزاء بھی فراہم کرے اور قرآن کی تعلیم بھی دے ہم میں سے اکثر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ سنا ہے وہ جب اپنی بہن اور بہنوئی کو قتل کرنے کی نیت سے اپنی بہن کے گھر پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے اور ایک صحابی خبا بن ار رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھا رہے ہیں اس وقت ان کی بہن کے پاس صورتحال لکھی ہوئی موجود تھی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس وقت بھی جب کہ ظلم و ستم اپنی انتہا پر تھا اور کفار مکہ کی طرف سے قتل و غارت اور تشدد کی ہر صورت روا رکھی جا رہی تھی اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اہتمام کیا کہ گردشی معلم مقرر کیے اور قرآنی نوشتے گھر گھر مقرر کیے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ گویا ایسے ہی ایک موبائل معلم تھے جو گھروں میں جا کر چپکے چپکے خاموشی سے لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے اور نہ صرف قرآن پڑھا کرتے بلکہ تازہ نازل شدہ حصہ ان کو لکھا ہوا لے جا کر فراہم بھی کیا کرتے تھے چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کی بہن نے گھٹنے کے نیچے سے صورتحا کا ایک حصہ لکھا ہوا نکالا جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا اور پڑھ کر مسلمان ہوئے اس واقعے سے کتابت قرآن حفظ قرآن تدوین قرآن اور تعلیم قرآن اور بالخصوص تعلیم نسوا کی بہت سی تفصیلات ہمارے سامنے آ جاتی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں نسبتاً زیادہ آزادی اور زیادہ بہتر ماحول موجود تھا وہاں حضور صلی اللہ علیہ و وسلم نے حفاظت قرآن کے لیے ان دو اقدامات کے ساتھ ساتھ مزید دو کام اور شروع کر دیے قرآن پاک کا زبانی یاد کیا جانا پہلے سے ارائش تھا اب ایک نیا کام یہ شروع ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں باقاعدہ ایک بڑی درسگاہ قائم کر دی جو صفحہ کے نام سے مشہور ہوئی وہاں پڑھانے کے لیے ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مقرر کر دیا جو کی نسبت قرآن پاک کی زیادہ تعلیم رکھتے تھے جلدی مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ مزید اور مسجد بھی مدینہ پاک کے مختلف محلوں میں قائم ہوئی اور ایسی بہت سی مسجدوں میں جن میں سے کم و بیش انتالیس مسجدوں کی سراحت موجود ہے حضور علیہ السلاۃ وسلم نے مختلف معلموں کو مقرر کیا جو وہاں لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے گویا مدینہ منورہ آتے ہی تعلیم القرآن کے قریب قریب تین درجن سے زائد مدرسے شہر بھر میں قائم ہو گئے ان سب کی رہنمائی اور سرپرستی کرنے والے گویا پہلا نازم تعلیمات انسپیکٹر آف ایجوکیشن مقرر کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی تاریخ کا گویا پہلا نازم تعلیمات انسپیکٹر آف ایجوکیشن مقرر کر دیا وہ روزانہ مسجدوں میں جا کر جائزہ لیتے کہ قرآن پاک صحیح پڑھایا جا رہا ہے اور صحیح تعلیم ہو رہی ہے اس طرح قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ سرکاری طور پر شروع ہو گیا یہ تیسرا کام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں شروع کیا چوتھا کام یہ ہوا کہ ہر رمضان المبارک میں رمضان المبارک خاص طور پر قرآن پاک اور وہی الہی سے رشتہ استوار کرنے کا مہینہ ہوتا ہے جبرائیل امین خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ترتیب سے سناتے تھے جس ترتیب میں آج ہمارے پاس موجود ہے یہ اس بات کو مزید یقینی بنانے کے لیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاداشت میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاداشت میں یا قلب مبارک میں قرآن صحیح طور سے محفوظ رہے اس سماعت کے بعد پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کو سنایا کرتے تھے اور گویا دونوں آپس میں دور کرتے تھے حفاظ کرام میں جو دور کرنے کا رواج ہے وہ اسی مقدس واقعے کی یاد ہے کہ سنانے والا سنائے اور دوسرا سنے پھر دوسرا سنائے اور پہلا سنے یہ رواج اس وقت سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں جاری ہوا اور آج تک جاری ہے چنانچہ ایک دور تو جبرائیل امین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہوتا پھر جن جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پاس قرآن پاک کے لکھے ہوئے نسخے موجود تھے وہ مختلف ٹکڑے اور مختلف صورتیں لے آتے اور حضور علیہ السلاۃ وسلام کو سنا کر اپنی اپنی تحرور کی اصلاح کر لیتے چنانچہ صاحب کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنی اپنی تختیہ کاغذ یا جلیا لے آتے تھے اور پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر فرما دیتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے اور جہاں کہیں غلطی ہوتی تو اس کی تصحیح فرما دیا کرتے تھے اسی طرح جن لوگوں نے زبانی یاد کیا ہوتا تھا وہ زبانی سنایا کرتے تھے حضور علیہ السلاۃ وسلام سن کر اس کی تصحیح کر دیا کرتے تھے ٹو وے ایگزرسائز ہوا کرتی تھی جو ہر رمضان المبارک میں کی جاتی تھی یہ تھے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے وہ اقدامات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اختیار فرمائے یہ چاروں کام حضور علیہ السلاۃ وسلام کی حیات عرضی کے آخری لمحے تک تریسٹھ سال تک جاری رہے جب حضور علیہ السلاۃ وسلام کی زندگی کا آخری رمضان المبارک آیا یعنی وصال سے چھ مہینہ پہلے تو جبرائیل امین سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دو مرتبہ ہوا دو مرتبہ جبرائیل امین نے سنایا اور دو ہی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سنایا گویا یہ بالواسطہ اشارہ اس بات کا تھا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان المبارک ہے اور حضور علیہ السلاۃ وسلم کی زندگی میں اب اگلا رمضان نہیں آئے گا اس طرح جس لمحے قرآن پاک کے نزول کی تکمیل ہوئی تو اسی لمحے اس کی ترتیب بھی مکمل ہو گئی